وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا بحمده وتظنون الا اور کفار مکہ کہنے لگے کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے اے نبین کافروں کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو اب یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے تو آپ جواب دیجئے کہ وہی اللہ تعالیٰ جنہوں نے تمہیں اول بار پیدا کیا اس پر وہ کفار اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے نبی دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب تو آپ جواب دیجئے کہ کیا عجب کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو جس دن وہ تمہیں بلائیں گے تم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرنے لگو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مرنے کے بعد جی اٹھنا کافر جو قیامت کے قائل نہ تھے اور مرنے کے بعد کے جینے کو محال جانتے تھے وہ بطور انکار پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہم جب ہڈی اور مٹی ہو جائیں گے غبار بن جائیں گے کچھ نہ رہیں گے بالکل مٹ جائیں گے پھر بھی نئی پیدائش سے پیدا ہوں گے سورہ نازیات میں ان منکروں کا قول بیان ہوا ہے آیت نمبر دس بارہ میں جس کا ترجمہ ہے کہ کیا ہم مرے پیچھے الٹے پاؤں زندگی میں لوٹائے جائیں گے اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں بھئی یہ تو بڑے ہی خسارے کی بات ہے اور سورہ یاسین کی آیت نمبر اٹھتر میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے بیٹھ گیا اور اپنی پیدائش کو فراموش کر گیا بس انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ ہڈیاں تو کیا تم خواہ پتھر بن جاؤ خواہ لوہا بن جاؤ خواہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز بن جاؤ مثلا پہاڑ یا زمین یا آسمان بلکہ تم خود موت ہی کیوں نہ بن جاؤ اللہ تعالیٰ پر تمہارا جلانا دو بھر نہیں جو چاہو ہو جاؤ دوبارہ اٹھو گے ضرور صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن بھیڑ کی صورت میں موت کو لایا جائے گا جنت اور دوزخ کے درمیان اور دونوں سے کہا جائے گا اسے پہچانتے ہو سب کہیں گے ہاں پھر اسے وہیں ذبح کر دیا جائے گا اور منادی ہو جائے گی کہ اے جنتیوں اب ہمیش کی ہے موت نہیں اور اے جہنمیوں اب ہمیش کی ہے موت نہیں یہاں فرمان ہے کہ یہ اے نبی پوچھتے ہیں کہ اچھا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے یا پتھر یا لوہا ہو جائیں گے یا جو ہم چاہیں اور جو بڑی سے بڑی سخت چیز ہو وہی ہم ہو جائیں تو یہ تو بتلائیے کہ یہ کس کے اختیار میں ہے کہ اب ہمیں پھر سے اس زندگی کی طرف لوٹا دے ان کے سوال اور بیجا اعتراض کے جواب میں اے نبی آپ انہیں سمجھا دیجئے کہ تمہیں لوٹانے والے تمہارے سچے خالق اور معبود برق اللہ ہیں جنہوں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے جب کہ تم کچھ نہ تھے پھر اللہ کے لیے دوسری بار کی پیدائش کیوں کر مشکل اور دشوار ہو سکتی ہے بلکہ بہت آسان ہے تم خواہ کچھ بھی بن جاؤ یہ جواب چونکہ لاجواب ہے بھوچکے تو ہو جائیں گے لیکن پھر بھی اپنی شرارت سے باس نہ آئیں گے بدعقیدگی نہ چھوڑیں گے اور بطور مذاق سر ہلاتے ہوئے کہیں گے کہ اچھا یہ ہوگا کب سچے ہو تو وقت کی تعین کر دو بے ایمانوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ جلدی مچاتے رہتے ہیں ہاں ہے تو وہ وقت قریب ہی تم اے کافرو اس کے لیے انتظار کر لو غفلت نہ برتو اس کے آنے میں کوئی شک نہیں آنے والی چیز کو آئی ہوئی سمجھا کرو اللہ تعالیٰ کی ایک آواز کے ساتھ ہی تم زمین سے نکل کھڑے ہوں گے ایک آنکھ جھپکانے کی دیر بھی تو نہ لگے گی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ ہی تم سے میدان محشر پر ہو جائے گا قبروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہوئے اللہ کے احکام کی بجاوری میں کھڑے ہو جاؤ گے حمد کے لائق وہی اللہ ہے تم اللہ کے حکم سے اور ارادے سے باہر نہیں ہو حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر ان کی قبر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبروں سے اٹھ رہے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جنہوں نے ہم سے غم دور کر دیا سور فاتر کی تفسیر میں یہ بیان آ رہا ہے انشاءاللہ اس وقت تمہارا اے مشرقوں اور کافروں یقین ہوگا کہ تم بہت ہی کم مدت دنیا میں رہے گویا صبح یا شام کوئی کہے گا دس دن کوئی کہے گا ایک دن کوئی سمجھے گا ایک گھڑی ہی رہا ہوں سوال پر یہی کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی اور اس پر قسمیں کھائیں گے اسی طرح دنیا میں بھی اپنے جھوٹ پر قسمیں کھاتے رہے تھے